ولا من كفل مشركات حتى يؤمن ورأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعتبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو ويبين للناس لعلهم يتذكرون صدق اور تم نکاح نہ کرو مشرق عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے تو پھر کر سکتے ہو نکاح مومنہ یہ بہتر ہے مشرقہ آزاد عورت سے اگرچہ مشرقہ عورت کا حسب و یا مال اور حسن تو بھی تعجب میں ڈالتے اور تم نکاح نہ کرو مشرق مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے پھر کر سکتے یعنی اسے سب کتاب اور کرو عورتوں کو حکم ہے کہ تم نکاح نہ کرو مشرق مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ مشرق مردوں مومن ہو جائیں پھر جا سکتی ہو نکاح غلام مومن یہ بہتر ہے مشرق مرد کے مقابلے میں اگرچہ مشرق مرد کا حسن یا مال یا عہدہ تمہیں تعجب میں ڈال رہا ہو الار کا یہ دونوں یہ مشرق لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ رب العزت تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک سے خیر خائی سے پیش آنے کا آج کی حصیت کریمہ میں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کے متعلق مسئلہ بیان ہوا ہے غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ غیر مسلم ہیں جن کو والے کتاب کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ دوسرے غیر مسلم وہ ہیں کہ جو آل کتاب نہیں ہوتے جیسے کہ آتش پرست ہیں بک پرست مشرق ہیں دہریہ ہیں قیدیانی ہیں احمدیہ ہیں بعض حضرات نے شیوں کو بھی کسی قبیل میں لکھا ہے کہ وہ اعلی کتاب بھی نہیں ہے یہ دو طرح کے گروہ ہیں کافروں کے ایک کافروں کا گروہ جن کو اہل کتاب کہتے ہیں ایک کافروں کا گروہ جن کو مشرق کہتے ہیں بت پرست آتش پراست جو اللہ کو نہیں مانتے جو اہل کتاب کافر ہیں ان کا حکم اور ہے اور جو ویسے کافر ہیں دہریا بت پراست آتش پراست ان کا حکم جہاں بیان ہوا ہے جو اہل کتاب ہیں جو و نصارہ ان کے نکاح کا مسئلہ قرآن مجید نے پانچویں پارے میں بیان کیا ہے اور عام کافروں کا مسئلہ وہ اس عید کریمہ کے اندر بیان ہوا فرمایا مشرق عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو جواز کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات ہیں کئی ان میں سے ایک ممتاز خصوصیت آپ کو یہ بھی دی گئی کہ مشرق عورت یا مرد کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ امم سابقہ میں اس کی گنجائش رہی ہے حضرت علیہ السلام علیہ السلام کی بیوی مشرقہ تھی اس طرح اور نمبر کی بوت علیہ السلام کی بیوی قرآن پاک نے اس کو ذکر فرمایا کانا تا تحت عبدین من عباد یہ دونوں جو اللہ کو نہیں مانتی تھی مشرقہ تھی کانا تا تحت عبدین یہ ہمارے بڑے خاص بندوں کے نکاح میں تھی لیکن مشرقہ تھی امام سابقہ کی شریعت میں مشرقہ کے ساتھ نکاح کا جواز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جہاں اور خصوصیات ہیں اس میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح مشرقہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا مسلمان خاتون کا نکاح مشرق مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا مشرق سے مراد وہ ہے کہ جو آتش پرست بت پرست داریہ جو کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں تو فرمایا نکاح نہیں کر سکتے ہو مشرق کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اور نہیں عورتوں کو یہ اجازت ہے کہ مومن عورتیں یہ مشرق مردوں کے ساتھ نکاح کریں یہ نکاح سرے سے ہو گئی کسی نے کر بھی لیا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور اگر نکاح دونوں مسلمانوں کا ہے مرد بھی مسلمان ہے عورت بھی مسلمان ہے بعد میں ان میں سے کسی سے ایسا کوئی فیل یا قول صادر ہو جاتا ہے جس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ تجدید اسلام کرے وغیرہ دوبارہ نکاح ہو اس وجہ سے ایسے گھروں میں جملے بولنے سے بھی خلاف دین جو ہوں پورا اجتناب کرنا چاہیے یہ آیت کریمہ تفسیر مظہری والے بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مرسد ایک صحابی تھے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا مکہ مکرمہ ان کی ایک زمانہ اسلام سے پہلے کسی خاتون کے ساتھ کوئی نکاح کی یا منگنی کی یا جو بھی سمجھے کوئی بات تھی وہ عورت مشرقہ ہی رہی وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئی تھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ صحابی مکہ پہنچ گئے جہاں ان کا جو کام تھا وہ تو کرنے لگے لیکن وہ خاتون مناف نام کی خاتون ان کے پاس پہنچ گئی تو ان کو وہی پرانی بات یاد دلائی تو انہوں نے کہا بھی مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام اس طرح کی چیزوں سے روڑتا ہے میں کسی طرح کی تمہارے ساتھ کوئی اس قسم کی بات تک کے لیے تیار نہیں وہ کہنے لگی نکاح کر لو انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ لیں ایسے تو میں نکاح نہیں کرتا ہوں کہ لیکن اگر ایسے نکاح کی اگر اجازت ہے تو پھر میں مدینہ جاؤں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گا کہ مشرقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے پھر میں آپ کی طرف پیغام بھیج دوں گا اس نے کہا تم نخلے کرتے ہو شور رہا تھا اس نے جیسے عورتوں کی حالت ہوتی ہے نا جب کوئی اور مسئلہ نہ بن پڑے تو پھر ویسی تو مت لگا دو مردوں کے اوپر کہ یہ وہ مجھے ہاتھ اللہ تھا اور کیا تھا فلاں مرد ہم اور چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا مشرق جمع ہو گئے انہوں نے اس صحابی ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کیا آپ نے کہا بات غلط ہے آپ لوگ کوئی بچے تو نہیں ہو چیک کر لو اس کو ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے یہ ایسی بیوقوف عورت ہے بارہ میں کوئی سمجھدار بندہ تھا مسئلہ ختم ہوا یہ آ گئے اپنی مہم پوری کر کے جن ساتھیوں کو ملنا تھا جیسے کرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت وہ مشرقہ عورت ہے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اسلام اجازت دیتا ہے آپ خاموش ہو گئے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مسلمان مرد کا نکاح مشرقہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے تو بس ختم بات پھر تو ہو جائے گا یہ تو دہریہ ترتیب کی بات ہے اور قرآن مجید نے آگے بتایا کہ اگر مومن مومنہ لونڈی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے بے شک وہ عام سی سادی سی ہو مشرقہ اور جماعت فریفتہ کر رہا ہے لیکن یہ مضر ہے اور وہ مفید ہے جیسے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے کہ پر دنیا متا پر دنیا ایک سامان استعمال کی چیز ہے یہ خیری و البتہ الفاظ لیکن پوری دنیا میں ایک مرد کے لیے ایک اچھا سا جسمان وہ نیک نیک ترفی کا اختیار ہے ایک حدیث نے فرمایا کہ لوگ عورتوں کو پسند کرتے ہیں مال والی ہو یا نصب اچھا ہو یا حسب اس کا خاندان کسی سے نصب اچھا ہو مال ہو یا حسن والی ہو اور چوتھی چیز پسند کی ہے کہ دین دار لوگ مالداری کو پسند کرتے ہیں یا خاندان کو پسند کرتے ہیں یا حسن کو پسند کرتے ہیں یا دین داری کو پسند کرتے ہیں فرمایا فصل بذات دین طلبت جلا کہ تم جب شادی کرے اے مخاطب تو دین والی عورت کو پسند کر پھر ہمیشہ کے لیے تم اس شکر کو ہی بجا رہا رہے گا اللہ کا کتنا احسان ہے اصل لفظی ترجمہ تو یہ <clears throat> آپ کے ہاتھ ہاتھ آلودہ تم دین والی عورت کو پسند کر پہلے تینوں کو چھوڑ اور دین والی عورت کو پسند کر فسٹ دین ترغت جدا دین والی کو پسند کر تیرے آلودہ یہ عربی اشتہار استعمال کیا مسجد نبوی میں بھی کوئی تعلیم چٹائی نہیں تھی کنکریوں پر نماز ہوتی تھی تو لوگ یوں ہی سجدہ کرتے تھے زمین کے اوپر کوئی جانمازیں کالینیں قالینیں چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں تو جب سجدہ کرے کام تو اس کے ہاتھ مٹی سے بھر جاتے تھے پیشانی ناک بھر جاتی تھی یہ استعار ہے کہ جب نیک خاتون کو پسند کرے گا وہ تیری ایسی خدمت گار ہوگی وفادار ہوگی تو اس خوشی میں ہر وقت تمہارا بول عزت کا شکر ادا کرتا رہے گا سجدے کرتا رہے گا یہ بات ہے ہاں دینداری کے ساتھ اگر ایک اچھی بات ہے اس کا خاندان بھی اچھا ہے دینداری کے ساتھ اگر وہ حسن والی ہے تو اچھی بات ہے ضمن مال بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نشانہ پسند کا وہ پہلے سے ہی نشانہ ہی دنیا داری ہو اور اس طرح کی تبدیل ہو اور ایسی یہ ہوا پھیلی ہے کہ بہت سارے بظاہر دیندار بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں یہ دنیا دار عورت ملنی چاہیے ادھر ایک صاحب ہے وہ حکومت کا ملازم ہو گیا اس کو مکان مل گیا تو ہم نے کہا مول صاحب آپ شادی کرو دین مکمل ہوتا ہے میں ایک دفعہ کوہستان گیا گیا کلندر کے علاقے میں نا یہ جو ہے تو مجھے وہ نماز پڑھائی میں نے تو مجھے وہ اور پیچھے والا بندہ کہتا ہے وہ صاحب شادی کی ہے میں نے کہا نہیں کہ میں طالب علم ہوں تو وہ ساتھ ساتھ تھا اس کے گیا کہتا ہے پھر تمہارے پیچھے ہماری نماز ہوتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا ہے تو کہا حدیث میں جو آتا ہے کہ شادی کے بغیر ایمان آ رہا ہے شادی کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ہمارا ایمان مکمل ہے تو تمہارے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوتی ہے تو بات یہ مول صاحب کو ہم نے کہا کہ اپنا ایمان مکمل کرو ویسے ہے تو یہ مذاق ہی لیکن اپنا ایمان مکمل کرو آپ دونوں کے خطیب ہو دونوں اوقات کی مسجد ہے مکان بن گئے تو شادی کرو ساتھ ہی ہمارا کہتا ہے شادی کرنی ہے شادی ایسی عورت سے کرنی ہے جو میرے تین کمروں کا جو کوارٹر ہے یہ سامان سے بھر دے گواہ بدو بدو یہ نہیں وہ ایسا ہونا چاہیے عالم دین کو کہ جس مجلس میں ہم گئے وہ ہم اس پہ چھا دیں نہ ایسا ہو کہ دنیا وہ بولے صاحب جائے تو اپنا دین تو ان پر نہ حاوی کر سکا ان کے رسم و رواج کو اپنے اوپر حاوی کر دیا کہ ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو مکان کو وہ مکان کو بڑھے دے گی سب کچھ تباہ کر دے گی ایسی دین دار کو پسند کرو وہ ہمیشہ وفادار ہوگی اور خیر خواہ ہوگی ہر طرح کا خیال کرے گی تو فرمایا کہ مشرق عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ ایمانداری ہو جائے عام سادہ سی عورت اگر وہ مومنہ ہے وہ تمہارے لیے خوب بہتر ہے تو رہی بات آئی کتاب تو اس میں قرآن مجید نے اجازت لی ہے پانچویں پارے میں کہ مسلمان مرد آگے کتاب عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے مسلمان مرد کتاب یعنی یہود و نصارا کی خاتون ہوں اگر وہ کسی درجے میں بھی اپنے مذہب کے اوپر وہ اللہ اللہ کے رسول کو مانتی ہیں اپنے رسول کو کو کتاب مانتی ہیں تو نکاح جائز ہے پسند نہیں ہے جائز ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر جو اس زمانے کے بزرگ علماء مفسرین گزرے ہیں ان پر کہنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی خواتین موجودہ وہ اپنے مذہب کی پیروکار بھی نہیں ہیں یہ تحریہ عقائد کی حامل ہوتی ہیں لہذا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا میں کئی دفعہ اشارہ کنایا مالتا کی جیل کا کرتا رہتا ہوں شیخ الہند صاحب وغیرہ جی حضرات رحمہ اللہ تعالیٰ جو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اور اس کالا پانی جیل میں ان کو بند کیا گیا عیسائیوں کی حکومت تھی یاد ہے آپ کو کچھ سال پہلے ملکہ الزبیت کے وہ ہو تو لوگوں نے کیسے سلام پیش کی تھی ہم تو کسی کو سلام پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ ہماری بڑی اچھی ہے ہماری گھر تھی وغیرہ وغیرہ تو حضرت شیخ الحمد رحم اللہ تعالیٰ کو عیسائی حکومت کھانے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ کبھی گوشت بھی بھیجتی تھی تو شیخ الحمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کی کہا ہو بیٹھو اپنی اپنی تحقیق ہے میری تحقیق یہ ہے کہ موجودہ یہود و نصارہ یہ تحریہ عقائد کے ہیں یہ عیسائی یا یہودی مذہب کے نہیں ہیں ویسے ان کا ذبیہ کھانا ٹھیک ہے اگر یہ اپنے مذہب کے طور ہو عیسائی یہودی لیکن میری تحقیق جہاں تک میری سمجھ اور غور و فکر ہے موجودہ یہود و نصارہ یہ دہری عقائد کے ہیں اور ان کا ذبیہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے وہ جب بھی کھانا غور ہوا دیکھتے یہ جواب کرتے پھر جب تحقیق ہوئی کوئی انہوں نے صاف بات کہی ہے کہ ویسے بھی ظلموں میں پس تو رہے ہیں تو بات تو ہم بھی کرنی چاہیے نا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ذریعہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو اس وقت جو انگریز جو سپرنٹینڈنٹ جو بھی تھا اس نے کہا جب انگریز ان کا نمبر ہو تو اس نے کو مجھے خود دے دیا کرو تو یہ خود سبا کریں اور خود پکائیں کھائیں یہ انگریز کی بات تو بات یہ ہے کہ موجودہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی درجے میں نکاح کی ترتیب میں ملوث ہو جاتے ہیں مال مال دولت کو ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے اصل میں اپنے اہل ایمان کا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے انہیں یہ پتہ نہیں کہ جو ہمارے مقدر میں رزلٹ لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا آپ یقین کرو یہاں جو ساتھی کافی حد تک عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دھوک سوال ہے کہ یورپ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے ایک تو افسر لیول پہ کوئی شخص گیا تو ایک الگ بات ہے عام درمیان درجے کا جو یہاں عزت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہاں جا کر وہ افسر کوئی نہیں لگاتے وہ گھول بارش کراتے ہیں کتے دھلواتے ہیں برتن دھلواتے ہیں کپڑے صاف کرواتے ہیں گھروں میں صفائیاں کراتے ہیں ہوٹلوں میں جھاڑو لگاتے ہیں گٹر صاف کراتے ہیں اور یہ وہاں سمجھتے ہیں کہ ہم ڈالر کما رہے ہیں اپنے ملک میں ایک عزت میں زندگی گزارنے والے وہاں جا کر ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو زلیل کیا خوراک رہائش کے اعتبار سے بھی زلیل کیا اور پتہ نہیں کس گیندڑی کے ساتھ نکاح شادی کر لے گا تو سب کو جیمان کی پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے تو پسند نہیں کیا گیا یعنی موجودہ اہل کتاب تو وہ اہل کتاب ہی نہیں ہے گویا کہ علماء کی تحقیق میں لیکن اگر کوئی عیسائی عیسائی ہے نکاح جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا اس کو بھی ویسے تو داریاں ہیں یہ لیکن اگر کوئی یہودی عیسائی ہے بھی صحیح تو نکاح کو پسند نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فتوحات کی ترتیب قائم ہوئی وہ سارا کچھ علاقہ مختصر بات کے شامیوں سے غلطی ہوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو شام کے علاقے میں رہ رہے تھے انہوں نے کچھ عیسائی عورتوں سے یہودی عورتوں سے نکاح کر لیا حضرت کو پتہ چلا ناراض کہا مسلمان خواتین کم ہیں کیا ان کے اندر ایسی کوئی نایاب چیز ہے اور یہودی اور عیسائی عورتوں میں کوئی ایسی نایاب چیز ہے جو مسلمان عورتوں میں نہیں ہے مجھے اس سوال کا جواب دیں وہ شامی مسلمان جنہوں نے یہودیوں اور عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے کہ وہ مسلمان عورتوں میں وہ چیز نہیں تھی اور یہودی عورتوں میں وہ چیز کہ اس چیز کی وجہ سے وہ ادھر گئے ہیں مسلمانوں میں ہر کچھ موجود ہے مسلمان گھرانوں کا زیادہ حق ہے کہ مسلمان مرد اپنے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کریں جب ایک غیر دیندار خاتون کے ساتھ مسلمان مرد کو شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے مسلمان دیندار نہیں اور اس سے منع کیا گیا کہ شادی نہ کرو تو مسلمان مرد کو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ کیسے اسلام پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرو اور پھر ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اس پر آپ نے منع فرمایا معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ایک حد درجے کی جواز کی بات ہے کہ ایسی مجبوری بن جائے تو نکاح جائز ہے لیکن اس کے برعکس بالکل جائز نہیں ہے کہ مسلمان عورت ہو اور مرد یہود و نصارہ کا ہو تو نے کہا یہ جائز نہیں ہے اس پر یہی بات ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لحاظ سے اس کو ادھر کھینچ کر لے جائیں گے یا یہ کہ وہ حق حقوق ادا نہیں کر سکیں گے مذہبی تعصب کے اعتبار سے کہ مرد اگر یہودی ہو عورت مسلمان ہو تو مذہبی تعصب کے اعتبار سے مسلمان خاتون کے حق ادا نہیں کریں گے لیکن اس کے برعکس جب مسلمان کسی یہودی یا عیسائی سے شادی کرے تو ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ حق حقوق گویا کہ ادا نہیں کرے گا اور ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ سے نصیب کرنا اور الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس تم کربان کے لیے آ سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے ان کو اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے نصاب کم لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں بس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے تم چاہو وہ لانفسکم اور اپنے نفع کی خاطر اچھے اعمال آخرت کے لیے بھیجو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو یقین کر لو کہ تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والی ہے جو مومنین اس ترتیب پر زندگی گزارتے ہیں اے نبی آپ ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیں قرآن مجید میں جو آخری آخری صورتیں ہیں نا ان میں توحید اور آخرت مرنے کے بعد اٹھنا اس طرح حشر نشر کا زیادہ ذکر ہے کیونکہ مشرقین مکہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ کیا حساب و کتاب ہونا ہے کیسے اٹھنا ہے یہ مشکل بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو ایک حلقہ بن گیا مسلمانوں کا اور یہ کچھ پڑھے لکھے بھی حضرات تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے جو پہلی کتابوں والے تو مدینہ طیبہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں ان میں مسائل زیادہ ہیں توحید کی بات بھی رسالت کی بھی ضمن آتی ہے لیکن ان میں مسائل زیادہ ہیں جیسے کل آپ نے مسئلہ پڑھا کہ مشرقہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پہلے مسئلہ پڑھا یتیموں کا اس طرح شراب وغیرہ کا تو مدینہ طیبہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں مسائل زیادہ آئے ہیں اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہاں اور بھی بیان ہوا یہ بھی معاشرتی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے فرمایا اللہ پاک نے کہ اے نبی آپ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں حیض ایک خون ہوتا ہے جو بالغاہ خاتون کو بچی کو آتا ہے ماہانہ ترتیب کے ساتھ یہ اس عورت کی صحت کی دلیل ہوتی ہے جس کو عورت کو ماہانہ ترتیب کے ساتھ یہ خون آتا ہے اور جب شادی شدہ ہو اور حمل میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہی خون بچے کی غذا بن جاتا ہے ناف کے ذریعے سے اور ولادت کے بعد پھر خون آتا ہے اس کو ابھی عرض کریں گے نفاس کا سن ایاز کے بعد یہ خون ختم ہو جاتا ہے جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ قربان جائز نہیں ہے بیویوں کے ساتھ قربان جائز نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے یہ سوال پوچھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے اس میں وہی کے ذریعے سے جواب دیا کہ یہ گندگی ہے اور مردوں کو ان دنوں میں عورتوں کے قریب جانا منع ہے حرام ہے گناہ ہے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت معاشرہ افراد اور تفرید کا شکار تھا عیسائی لوگ جو ہیں یہ حالت حیض ہو نفاس ہو کچھ بھی ہو یہ عورتوں کے قریب جاتے رہتے ہیں یعنی یہ قربان سے اجتناب نہیں کرتے ہاں عورت حالت حیض میں ہو نفاس میں ہو استحاظہ میں ہو جیسی بھی ہو ان کے ہاں یہ نہیں مشرقین مکہ یعنی بت پرست یہودی اور کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو عورت کے قریب جانا تو کیا بات اس کو گھر سے نکال دیتے تھے مشرقین مکہ کا دستور یہ تھا کہ علیحدہ سے ایک مسافر خانہ سا بنایا ہوا تھا جب ماہانہ عورتوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو عورتوں کو ادھر بھیج دیتے تھے پھر جب ختم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں اور ان یہودیوں کا بت پرستوں کا مزید یہ مذہب تھا کہ عورت اگر کسی کو ہاتھ لگا دیتی ہے تو وہ بھی ناپاک کپڑے کو ہاتھ لگا دیتی ہے کپڑا ناپاک کھانا پینا پکائے تو وہ نجس اور حرام یہ یہودیوں کا مذہب تھا ادھر دیکھو کہ عیسائیوں نے تو کوئی ممانعت ہی نہیں کہ کھانا پینا کیا وہ قربان ہو رہا ہے یہودیوں کا یہ کہ بالکل ہی اس کو الگ الگ تھا کہ اس نے ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ کپڑے بھی نہ کھانا بھی نجس ہو گیا اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کیا حالت حیض میں مرد عورت کے قریب جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے کیا کام کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے کیا کرتی ہے اس کی پوری تفصیل احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی عورت کو جب یہ دن شروع ہو جائے تو وہ عبادات مقصودہ نہیں کر سکتی عبادات مقصودہ سے مراد روزہ نہیں رکھ سکتی اور جو بدن کے ساتھ متعلق ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی تلاوت نہیں کر سکتی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی قرآن پاک کو پکڑ بھی نہیں سکتی بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے البتہ حج کے دنوں میں اگر عورت کو یہ معذوری پیش آ جائے جیسا کہ حجت الوداع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور جیسے ہی آپ قریب پہنچے مکہ کے تو حضرت عائشہ کو یہ بیماری والے دن شروع ہو گئے یہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب تو میرا حج خراب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ پریشان نہ ہو حج خراب نہیں ہوگا آپ احرام کی نیت میں ہو بس احرام میں ہی رہو حج تو ارکان ادا ہو جائیں گے وہ مسجد سے باہر ہیں میدان عرفات ہے یا مینا مصطلفہ ہے تو رہی بات کہ جاتے وقت جو حاجی پہلا طواف کرتا ہے وہ آپ نہ کریں چنانچہ ایسے ہی انہوں نے کیا اور جب بعد میں پاک ہو گئی تو پھر کہنے لگی کہ سب لوگوں نے اس سفر میں عمرہ بھی کیا حج بھی کیا اور عائشہ نے صرف حج کیا ہے عمرہ کیا ہی نہیں ہے تو آپ نے پھر عبد الرحمٰن جو ان کے بھائی تھے حضرت عائشہ کے عبد الرحمٰن کو فرمایا کہ عبد الرحمٰن جاؤ بہن کو لے جاؤ اور تنعیم سے احرام بندوا کر اس کو عمرہ کراؤ تنعیم وہی مقام ہے حاجی صاحبان تازہ تازہ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ جس جگہ پر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہوئی ہے اس جگہ سے عبدالرحمٰن بن ابو بکر نے اپنی بہن کو یہاں سے احرام بندوا کے عمرہ کرایا تھا تو یہ حج کا تو یوں فریضہ ادا ہو جاتا ہے اصل میں تو مسجد میں جانا منع ہے تو ان دنوں میں مسجد میں نہیں جائیں گے اور بعد میں جیسے پاک ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ طواف زیارت اگر عورت معذور کے معذوری کے دن عورت کے لیے شروع ہو گئے تو طواف زیارت جتنا بھی تاخیر سے کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے عورت پر کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن بغیر طواف کیے وہ واپس اپنے ملک اپنے شہر نہیں آ سکتی اگر آ گئی عورت کے لیے ان دنوں میں نماز بالکل معاف ہے حدیث میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا اور روزے چونکہ پانچ ہی ہوں گے تو روزے رکھنا جائز نہیں لیکن ان کی قضا اب بعد میں عورت کے ذمہ ہے ویسے ذکر اذکار کوئی دعائیہ جملہ کوئی تسبیح وہ پڑھ سکتی ہے قرآن مجید کی کوئی عید بنیت تلاوت نہیں پڑھ سکتی ان دنوں جب حیض ہو یا نفاس ہو یعنی وہ کون ہوتا ہے جو ولادت کے بعد ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے نماز کا اور روزے کا دوسری بات کہ حیض کی کم سے کم مدت وہ تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ دس دن ہے اگر کسی عورت کا دس دن سے زیادہ بھی خون آتا ہے تو وہ دس دن جب پورے ہو جائیں تو اس میں رات داخل ہے تو دس دن دس راتیں پوری ہو گئیں وہ اپنا تسلی سے نہا لے بس اس کے بعد وہ پاک ہے وہ حدیث میں آتا ہے کسی بیماری کا خون ہے بس ہر نماز کے وقت وہ وضو بنا کے نماز پڑھتی رہے یہ یہی حکم نفاس کا ہے یعنی ولادت کے بعد جو خاتون کو خون آتا ہے اس میں بھی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے دس دن بھی ہو سکتا ہے چار دن بھی ہو سکتا ہے اس کی نفاذ کی اقل مدت نہیں ہے اکثر مدت نفاذ کی وہ دس چالیس دن ہے جہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے عورتوں میں یہ چالیس دن مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن اس کی رخصت کے دن بھلے کون تیس دن کے بعد بند ہو جائے پچیس دن کے بعد بند ہو جائے بس چالیس دن وہ نماز وغیرہ نہیں پڑتی یہ مسئلہ بھی یہاں یہی ہے جیسے حیض میں ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے کسی عورت کو حیض کم آ سکتا ہے چنانچہ اکثر عورتوں کی عادت سات دن پانچ دن ہوتی ہے لہٰذا سات دن کے بعد اگر خون نہیں آیا تو وہ نہائے اپنا نماز روزہ کرے اگر کسی عورت کا خون بند نہیں ہوتا تو وہ دس دن پر پھر نہا کر اب وہ معروف عینی ہی یہی مسئلہ نفاذ میں ہے کہ اگر ولادت کے بعد کسی خاتون کا خون بند ہی نہیں ہوتا تو چالیس دن تک خون نفاس کا شمار ہوگا اور اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے نہا لے اب پاک ہے بھلے خون آتا بھی رہے ہر نماز کے وقت میں نیا وضو بنا کے نماز پڑھتی رہے گی لیکن اگر ولادت کے بعد کسی خاتون کو بیس دن خون آتا ہے اور اس کے بعد اب کوئی ایسی رنگت وغیرہ نہیں محسوس ہو رہی تو بس وہ پاک ہے اب وہ اچھی طریقے سے نہا لے اور نماز روزے عموماً عورتوں کو تیس دن کے لگ بھگ خون بند ہو جاتا ہے یہ وہ عورت کا مسئلہ ہے چالیس دن جس کا خون بند نہیں ہوتا یا ہو سکتا ہے کسی کا بند ہی چالیس پر ہوتا ہو لیکن بیماری کا آگے تک آتا رہتا ہے بعض میں کمزوری کی وجہ سے خون زیادہ آتا ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایک خاص رگ ہوتی ہے اور اس کو شیطان زخمی کر دیتا ہے اس کو بہم کے مرض میں مبتلا کرنے کے لیے کہ یہ آپ کرتی رہے گی پتہ نہیں پاک ہوں یا نہیں ہوں لہٰذا یہ یوں ہی بغیر نماز کے ٹھیک ہے تو وہ بیماری کا خون شمار ہوگا یہ اوقات کے اعتبار سے حیض کی بات ہے سلون کان المحیض قل المحیض اذن حسن النساء صاحف المحیض ولا تقربوهن و ہنحتار یا تہر پتا من نفع تو ہن حش اللہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت بتا دی حیض اور نفاس کا شرعی مسئلہ نماز روزے کا بتا دیا اور حج کے دنوں کا بھی مسئلہ بتا دیا ہے البتہ حج کے دنوں میں آج کل ایک کوئی دوائی ایجاد ہوئی ہے جو عورتوں کو ملا دی جاتی ہے یا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دو مہینے تک خون نہیں آتا تاکہ عبادات حرم میں آدمی جا رہا ہے تو عبادت کے اعتبار سے وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے تو اس ٹیکے یا اس دوائی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اس طرح کرنا البتہ مردوں کو حیض کے زمانے میں قریب جانے سے بالکل منع کیا گیا ہے وہ عورت کھانا پکا سکتی ہے صفائی ستھرائی کر سکتی ہے بچے نہلا دھلا سکتی ہے کپڑے دھو سکتی ہے سب کچھ کام کر سکتی ہے یہ طہارت اور کیا کہتے ہیں ناپاکی حکمی ہے اس کے کپڑے ادھر ہاتھ کے ساتھ اس کی کیا ناپاکی ہے جسم کے ساتھ کیا ناپاکی ہے جہاں ناپاکی کی بات ہے ادھر تو نہیں تو یہ جو یہودیوں کا مذہب ہے کہ نہ اس کا کھانا پاک ہے نہ اس کا کپڑے کو ہاتھ لگانا جائز ہے یہ سب غلط بات ہے اور اس طرح عیسائیوں کی بات بھی کہ یہ تو عجیب ہی مذہب ہے اب آپ سمجھتے ہو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مذہب نہیں تھا اب ان کی ترتیب اسی طرح کی ہے تو قریب جانا جائز نہیں جو انہوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا ہوا ہے اور یہودیوں کی طرح کھانے پینے سے اجتناب یہ بھی نہیں عورت گھر کے سب کام کر سکتی ہے حتیٰ کہ شور کی کوئی خدمت کے اگر مالش کرنی ہے یا پاؤں دبانے ہیں یا کوئی لوشن پاؤں پہ لگانا ہے یا کوئی اور ایسی خدمت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے استعارہ حدیث میں استعمال ہوا کہ تحت تختصرہ یعنی نظام جو ہوتا ہے بند کا ہے تحت تختصرہ کے ساتھ مرد کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ادھر اس کے ساتھ کی کوئی قربان کی بات نہ ہو اگر کوئی شخص حیض کے دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں بیوی کے پاس چلا جاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے اس میں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور یہ فل صدق بدینار اور نصف دینار کہ اگر حیض کے دنوں میں عورت کے پاس چلا گیا ہم بستری کر لی تو وہ ایک دینار یا نصف دینار اس کا کفارہ ادا کرے اور آئندہ کے لیے قریب نہ جائے یہ والا تقرب پہلے سیگے میں امر استعمال ہوا دوسرے سیگے میں نئی استعمال ہوئی یعنی دو چیزیں ہیں جو وجوب کے لیے ہیں اس میں ایک امر ہے اور ایک نئی ہے اس جگہ پر دونوں سیگے استعمال کیے گئے کہ ان کے قریب مت جاؤ ان سے دور رہو ان سے قریب مت جاؤ ان سے دور رہو یعنی سخت حکم ہے کہ حیض کے دنوں میں مرد کو عورت کے قریب نہیں جاتا اور ایک دینار کفارہ دیا آپ حساب کریں نا بیس دینار کے بیس دینار کے سات تولے بنتے ہیں تو دس دینار کے چار تولے میں ساڑھے تین تولے ہوئے اور پانچ دینار کے پھر تقریباً پونے دو تولے ہوئے پھر اسی طریقے سے یہ تقریباً جو دینار ہے وہ نصف تولے کے برابر نصف تولے کے برابر یہ کفارہ دینا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے ایک تو یہ شرعی مسئلہ ہے اطباء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں مرد کا نقصان زیادہ ہے طبی نقطۂ نظر سے کہ اس کو اجتناب یہ ضروری اور لازمی ہے شریعت متحرہ کا ہر حکم پاک ہے اور اس ہر حکم کے ماننے میں ہی خوبی ہے اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس میں بچنا انسان کے لیے مومن کے لیے مفید ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اس صغیر کے اس جنوبی ایشیا کے علاقے کے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے محسن محدث ہیں ہیں عرب کے بس اللہ پاک کے نظام کی طرف سے یہ ادھر آ کر آباد ہو گئے دہلی میں اصلا یہ عرب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جو پوری شریعتوں پہلیوں کو جس جس ترتیب پر وہ موجود تھی پڑھا سمجھا دیکھا اور اپنی شریعت کو تو چار چیزیں مجھے تمام شریعتوں میں مشترک نظر آئی ہیں ایک تہارت کے مسائل ایک آجزی کا حکم سب شریعتوں کی امتیوں کو تھا بات ماننے کی جو بات کہی گئی اس کو مانو یہی آجزی ہے اور تیسری چیز بچنے کا حکم کون کون سی چیزیں مضر ہیں اور ان سے بچو اور آخری چیز عدالت انصاف انصاف یہ بھی تمام شریعتوں میں یہ حکم رہا طہارت کا بھی جیسے حکم اس طرح رہا اور ایسے ہی گویا کہ بچنے کا حکم اور بات ماننا عاجزی اور اجتناب تو بات یہ ہے کہ ان تہارت والی باتوں میں مرد کا انسان کا خاتون کا سب کا فائدہ ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے رہی بات ایک اور مسئلہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اور عجیب تعجب کی بات ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ دارالختہ میں آ جائے تو بندہ کیا بتائے اس کو اور کیا حدیث میں آتا ہے کہ من اطر رجل فی فقط کفر بما کا اللہ تعالی کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس غیر راستے کی طرف سے آیا آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے حدیث کے الفاظ فقط کفر ابمان ضل اللہ تعالی اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا ہے کفر کر دیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کیا ایک انسانی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی نے جو راستہ بتایا ہے اس سے ہٹ کر جو غیر راستے کی طرف گیا تو اس نے کفر اب حدیث کی تعبیر کوئی کرے تو پھر کرے ویسے تو امام ترمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیاہ ستہ کی کتاب ہے ترمزی شریف جلد ثانی میں صدیث کو صاف لکھا ہے وقت کفرا کب فرا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس دوسرے راستے کی طرف سے آیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا وہ نکاح ٹوٹ جانے کی بات اسی حدیث کے نقطۂ نظر سے ہے ہمارے ہاں اٹک ہمارا گاؤں توت نکا ہے پنڈی گیو کے ساتھ او جی ڈی سی والے توت کو اچھی طرح جانتے ہیں اس کے آگے ایک میرا شریف ہے جہاں او جی ڈی سی کے ویل کی وہ گاڑیاں مڑتی ہیں وہاں پرانے زمانے کے پیر صاحب وغیرہ اس طرح ایک نظام چلا رہا ہے اس پیر صاحب کا فتویٰ مشہور ہے کہ جس جو شخص سالی کو ہاتھ لگا لے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے جس نے بیوی کے پاس دوسرے راستے سے اس وہ کافر ہو گیا نکاح ٹوٹ گیا ہے میں نے والد صاحب کو کہا کہ شرم تو مفتی حضرات نے یہ مسئلہ یوں نہیں لکھا ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہوا کفارہ ادا کرے اور بہت بڑا گناہ ہے سالم کے ساتھ کی بات بھی اور وہ بھی تو یہ مسئلہ پیر صاحب غلط بتاتے ہیں مفتی حضرات نے یوں نہیں لکھا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑے جاہل قسم کے بدھو لوگ ہیں یہ پیر صاحب کا مسئلہ یہاں چلنے دو یہ صرف نکاح ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں باقی اور کسی چیز سے یہ نہیں ڈرتے یہ نکاح ٹوٹنے والی جو بات ہے نا کہ تم تو بس نکاح تو یہ اسی سے بات یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ مسئلہ لکھا ہے وقت بمان صلی اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں تو الفاظ صاف ہیں کہ جو شخص عورت کے پاس غیر راستے کی طرف سے آیا وہ اس نے رسول پاک پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا کافر ہو گیا تو جب مرد کو اجازت ہوئی چار بیویوں کی تین کی دو کرو لیکن ناجائز طریقے سے کیا استعمال کرتے ہو تو فرمایا نساؤکم ہر سلکم فاتو ہر سکم انا شیتم وقت بول انفسکم کھیتی والے راستے کی طرف سے مراد اس سے اولاد ہوتی ہے انشاءاللہ کل عرض کی نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انہا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق بات کل کر رہی تھی عورت کے حیض کے مسائل اور نفاس اور استحاضہ اسی پر مردوں کو جو حکم اپنی بیویوں کے اعت ہونے کا اس میں قرآن مجید نے یہاں استعارہ استعمال کیا ہے یعنی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کی سراحت بھی نہیں بیان کی ہے آپ قرآن مجید کے حیات کا اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک خاتون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے پورے قرآن میں کسی اور خاتون کا نام نہیں آیا حالانکہ بہت سارے واقعات ہوتے رہے اور علماء کا اتفاق اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب اونچے نبی ہیں اور آپ کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور بھی بہت ساری اونچی خواتین آئیں لیکن نام نہیں آیا حضرت آسیہ کا جو نام ہے وہ عام کتب میں آیا ہے قرآن مجید نے فرعون کی بیوی کا نام نہیں ذکر کیا ویسے ان کا قصہ بیان کیا ہے <clears throat> کیوں اس لیے کہ گویا کہ عورت کا نام لینا یہ بھی حجاب کے اور پردے کے خلاف ہے جہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی تو مجبوراً لینا جائز ہے لیکن عموماً نام لینا صحیح نہیں ہے علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نام کے ساتھ پکار سکتا ہے ظاہر کہ وہ میاں بیوی جب آپس میں ہم کلام بھی ہوں تو اس وقت کون سے دوسرے لوگ ہیں اور جب دوسرے لوگ ہوں گھر میں دیگر غیر محرم تو اس وقت کوئی کنیت سے عربوں کے یہاں پکارنے کا رواج ہے جیسے کہ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کنت ہے کنیت ہے کہ ابو حفظ یعنی ایسے ہی جیسے باجی کا آتا ہے ام حسان یعنی کنیت سے پکارنا زیادہ پسند کیا گیا ہے ہاں جب میاں بیوی علیحدہ ہوں تو کوئی اس میں غیر محرم نہیں ہے تو شوہر اپنی بیوی کو نام کے ساتھ پکار سکتا ہے اور یہ سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے آپ نے بہت دفعہ یا عائشہ یا دوسری خواتین کو ازواج کو نام لے کر پکارا لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا کوئی اور بھی نہیں لے سکتا ازواج نے بھی نام نہیں لیا ضرورت پیش آئی تو یا رسول اللہ کا ہے تو یہی عام لوگوں کو بھی ہدایت اور حکم یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیا کریں وہ کنیت سے پکارا کریں جو بھی بیٹا ہو تو اس بیٹے سے جیسے ابو عمر ہے ابو عثمان ہے ایسا کر کے پکارنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے تو قرآن مجید کی میں بات کر رہا تھا کہ حیا کی بات ہے کہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک خاتون کا نام آیا اور وہ مجبوری تھی کہ مخالفین اسلام نے اس وقت حضرت مریم کے اوپر تہمت لگا دی اور بیٹا ان کے پاس ہے اب اگر اس وقت قرآن مجید محمل انداز میں جامع بول بول بات کرتا تو وہ کہتے کہ قرآن مجید نے جو یا اس وقت کی کتاب نے جو برات کی ہے وہ کسی اور خاتون کی کی ہوگی مریم کی نہیں کی ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے حضرت مریم کا نام قرآن مجید نے لیا یہاں پر بھی میاں بیوی کے اس تعلق کو جو لفظ استعمال کیا ہے ہر سے استعمال کیا کھیتی کی بات یعنی مقصد یہ ہے کہ شوہر کو ناجائز راستے سے آنے قطان اجازت نہیں ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے مراد اب استعارہ کو سمجھ لیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب ازدواجی دواجی تعلق قائم ہو جائے تو دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جس کو احادیث نے التقاء خطانین نین یعنی قریب ہی گئے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے غسل فرض ہو جانے کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ جلدی غسل فرض ادا کیا جائے اس میں احادیث کی روشنی میں بات کی ہے علماء نے کہ کچھ ایسے مبارک فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں تو جب ناپاک ہوتا ہے انسان تو وہ حفاظت والے فرشتے سے مبارک قسم کے جو فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں انہیں ناپاکی سے بہت راہد ہے تو خصوصاً سب سے بڑی بات کہ جو حفاظت والے فرشتے جس کو قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا لہو ماک وم بین یدئی و من خلفی یح فضو لہو منر اللہ کہ انسان کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں وہ اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں جب اس کی موت آتی ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کسی حادثے میں ان کو وفات لکھی ہوئی ہے تو وہ پھر ہٹ جاتے ہیں عام اعتبار سے وہ حفاظت پر مقرر ہے یہی وجہ ہے کہ ناپاک رہنے سے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں پھر اس میں اور ہر طرح کے مزاج مسائل بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو بندی خوابیں بھی آ جاتی ہیں ڈراؤنی خوابیں بھی آ جاتی ہیں ناپاک ہونے کی وجہ سے جلدی سے پاکی حاصل کرنی چاہیے اور تاخیر بھی ہو جائے پاکی میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر لے یعنی استنجا کر لے نجس چیز کو دھو لے اور وضو کر کے کلی کر کے اچھی طرح پھر سو جائے اگر ابھی نہیں جلدی وہ غسل کر سکتا تو مگر تاخیر ہو کر بھی آنے والی نماز کے اذان تک تاخیر کی گنجائش ہے فرض کرو بارہ بجے نہ پاک ہوا ایک بجے نہ پاک ہوا تو آنے والی صبح کی جو اذان ہے اس سے زیادہ تاخیر کے ساتھ اگر وہ غسل کرتا ہے صبح آٹھ بجے چلو دفتر جائیں گے اس وقت غسل کر لیں گے یوں کریں گے یہ ناجائز اور حرام ہے اور اگر اسی طریقے سے وفات ہوتی ہے کون کسی کو کیا بتا سکتا ہے کہ یہ ناپاک ہے شرم کی وجہ سے وغیرہ تو کیا اس کا غسل ہوگا اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا حدیث میں تو آتا ہے نا کہ دو غسل دینے ہیں اس کو ایک غسل جنابت ایک غسل میت تو کون کسی کو بتائے گا کہ یہ غسل جنابت والا ہے جی اس کو دو غسل دینے ہیں اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا اور جنازے کی فضیلت کیا ہے میت کے غسل کی فضیلت کیا ہے میت اگر مومن ہے جب اس کو غسل دیا جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ پاک صاف ہو جاتا ہے میت اور پھر جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو مختلف فضائل ہیں ایک حدیث میں یہ ہے کہ چالیس بندوں نے جنازہ صحیح مومن چالیس بندوں نے کسی کا جنازہ پڑھ لیا اس کی مغفرت ہو گئی بعد میں اس نے نکالا تو لیکن جب غسل ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ جنازہ کیسے صحیح ہوگا پھر قبر کفن کفن یہ سارا ہی نظام خراب ہو جائے گا اس لیے غسل فرض میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے رہی بات یہ کہ مسجد میں جو طلباء یا تبلیغی جماعت والے حضرات رہتے ہیں اس میں اصل طریقہ وہی کہ سنت اعتکاب یا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے رہیں اور جیسے ہی غسل کبھی ایسا ہو کہ فرض ہو جائے تو تیز قدم چال کے ساتھ مسجد سے باہر جا کے غسل کر لینا چاہیے ورنہ مسجد میں ناپاک کا رہنا بہت بڑا گناہ ہے تو یہ ممکن اس کی اعتکاف کی نیت سے رہیں اور طلبا کا تو اکثر کام کی نیت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور جیسے ہی غسل فرض ہو جلدی قدم چل کر بعض حضرات نے تو اس کو پنجوں کے بل کا لکھا ہے کہ اس طرح چل کے جتنا کم سے کم نجس حصہ جسم کا مسجد کے ساتھ لگے کم سے کم جلدی سے مسجد سے باہر جا کے غسل فرض ادا کیا جائے عام اعتبار سے مسجد میں بغیر وضو کے نہیں ہونا چاہیے یہ خلاف مستحب ہے مسجد میں جب بھی آئے انسان باوضو ہو بہرحال کوئی نہیں بھی رہ سکتا اب اعتکاف میں آخری دس دن رہ رہا ہے ہر وقت اس کے لیے وضو میں رہنا مشکل ہے اس کو کوئی مرض بیماری ہے تکلیف ہوتی ہے تو گنجائش ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مسجد میں آدمی تہارتیں بڑی تہارت اور چھوٹی تہارت دونوں حاصل ہوں وضو بھی ہو غسل بھی اس کا صحیح ہو تب مسجد میں تو زیادہ برکات اور اس کو خیرافیت حاصل ہوگی یہ غسل فرض کی بات دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جس میں عالم کفر بہت بڑا سرمایہ خرچ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور خاندانی منصوبہ بندی کے سسٹم پر بہت زیادہ سرمایہ دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پر کنٹرول کیا جائے اور مختلف سازی کی جاتی ہے کہ یوں پڑھایا نہیں جا سکتا یوں تربیت نہیں کی جا سکتی کھانا کیسے کھلائیں گے ایک عمدہ معاشرے کا فرد نہیں بن سکتا انسان عمدہ معاشرے کا فرد نہیں بن سکتا خود آتی دنیا کے مالک ہو جائیں اور کتنی تعداد ان کی اپنی ہو جائے ہزاروں لاکھوں پوری دنیا میں مرتے رہیں تو پیچھے کوئی رونے والا بھی کوئی نہیں اتنے تعداد تو کوئی حرج کی بات نہیں مسلمانوں کے بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور اس پر خاندانی منصوبہ بندی پر کفر جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کو بادشاہوں کو یا یہ کہو حریث بادشاہوں کو بہت فنڈ دیتا ہے اس میں آفر تو سب کے لیے ہے لیکن ہم جو ہیں نا اس میں منگتے زیادہ ہیں دیکھیے وہ ان کے دینے سے پہلے بھی منگتے ہیں وہ پھر دیتے ہیں تو بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں دوسرے ممالک جس میں سعودی عرب یا دو چار داخل ہیں وہ اس طرح کے فنڈ ان سے نہیں لیتے تو ہماری تو ویسے ہی نظام کمزور ہے کہ جیسے پیسہ آئے جیسے بھی آئے جیسا بھی ہو بس آنا چاہیے ملک کے اندر پیسہ حکمرانوں مولانا طریقہ کار یہ ہے وہ کس نے کہا نا کہ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا دیے وہ ہماری غربت سے یہ کفر فائدہ اٹھاتا ہے کہ مختلف طریقے سے فنڈ دے کے یوں طریقے کر کے کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس سے خوشحال پاکستان نہیں بنتا ہے فلاں نہیں ہوتا ہے نکاح نہیں ہوتا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہو یہ نعرے قرآن مجید نے اس بات کو سراہتاً <clears throat> ذکر فرمایا میں عجیب قرآن مجید کا طرز ہے کہ مت اولاد کو قتل کرو روٹی کے ڈر کی وجہ سے ہم ان کو اور تم کو کھانا کھلاتے ہیں ہم ان کو اور تم کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کوئی تفسیر پڑھیں اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی ضمیر کو پہلے لایا کہ ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور تم کو کھلاتے ہیں حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں کہ تم کماتے ہو تو اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہو نہیں ایک حدیث نے اس کی شرح کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں رزق اپنے ذافات کی برکت سے اللہ پاک دیتا ہے یہ جو اولاد آتی ہے اپنی خیر و برکت ساتھ لے کے آتی ہے رزق کا پیغام ساتھ لے کے آتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ لے کے آتی ہے تو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ اولاد کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے یا اس میں رزق میں کمی ہو جائے گی مکان صحیح نہیں ملیں گے فلاں کیا اسلام میں مکان کا اشتہار کدھر ہے میں نے جمعہ میں آپ کو بتایا کہ غزوہ خیبر میں جو عام سا خیمہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا مسلمان کو تو اللہ پاک نے مجاہد بنایا ہے تعیش میں رہنے کے لیے تو نہیں بنایا ہے کہ ان فکروں میں لگ جائیں یہ تو بات اوپر اوپر کی ہے کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور خاندانی منصوبہ بندی اور فلاں امکان یہ اصل بات یہ ہے کہ ایک بندے کے اگر دس بارہ بیٹے ہیں تو دو تین اگر جہاد میں بھی چلے گئے تو پیچھے پانچ سات تو ہیں نا اگر ہو ہی دو تو وہ پھر اس کو پاس پاس رکھ گا کل میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری کون خدمت کرے گا پریشان لگا رہے گا جب آٹھ دس بارہ ہوں گے تو کوئی بات نہیں دو تین مدرسہ بھی پڑھ لیں دو تین ڈاکٹر بھی بن جائیں دو تین مجاہد بھی ہو جائیں ہو جائے گا دل مضبوط ہوتا ہے نا قرآن مجید نے اس کو والدین کو جہاں ہدایت نہیں ہے نا وہاں یہ بھی کہا ہے کہ کبھی اپنی اولاد کو دیکھ کے فخر نہ کرنا ہم جوانی میں بھی پھر جنازے اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جب اولاد زیادہ ہو اور مختلف کاموں میں مصروف ہو جائے تو دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو اس میں بجائے ہمیں اصل میں کسی نہ کسی طریقے سے جہاد سے روکنے کا یہ سارا کام ہے دہشت گردی کا جو ہم پر یہ لقب ملا ہوا ہے یا خاندانی منصوبہ بندی کا فلان ہے کبھی خوشحال پاکستان ہے کبھی عورتوں کا حقوق پاس ہو رہے ہیں کبھی سہرکائش یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے کہ اس نوجوان مسلم نوجوان کو اس طرح کی تاریکیوں میں پھینکو اور تاکہ یہ مجاہد نہ بن سکے تو یہ نظریہ کہ اولاد کو روٹی کون دے گا فلاں کون دے گا ہمیں تھوڑی سی اپنی ماضی دیکھنی چاہیے نا ہمارے والدین کے پاس روٹی کدھر تھی والدین کو چلو قریب ہیں تو والدین کے والدین کے پاس روٹی کدھر تھی ویسے ہی بیٹھتے رہتے تھے سردیوں میں آ بھی سکتے رہتے تھے کھانا کدھر تھا ان کے پاس تو انہوں نے پھر ہمیں کھانا دیا کہ آج اچھے طریقے سے سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں جب کسی کے تھوڑے بندے تو وہاں تھوڑا رزق ہے کہیں زیادہ ہے تو پھر زیادہ رزق بھیجتا ہے حتیٰ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ بعض اولاد کی برکت سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے بچوں میں سے بعض بچے ایک دو پیدا ہو گئے تین ہو گئے چوتھا آیا ایسا کہ اس کے گھر و برکت کے ساتھ گھر میں رونقیں ہی بدل گئی ہے تو یہ نظریہ نہ ہو ہاں کسی کا کوئی واقعہ نہیں مجبوری ہے کہ بیوی اس کی کمزور ہے اور دوسری شادی کا تو نام بھی نہیں لے سکتا ہے کرے گا کیسے تو اب کیا کرے ایسی صورت میں کہ اس کا بچہ ہو رہا ہے اور بیوی بہت کمزور ہے اس میں جامع معنی بعد کچھ جواز بھی ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ادھر بیوی فوت ہو جائے گی اگر بچہ پیدا کرے تو یہ مجبوری نہیں ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ رزق کون دے گا اس میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ضبط ولادت ولادت بچوں کو بند کرنا ضبط ولادت حضرت کا ایک ہے تو اس میں انہوں نے ایک دو صورتیں لکھی ہیں کہ اگر یوں واقع مجبوری ہے ایسی کوئی بیماری ہے اور بیوی کا خطرہ ہے زیادہ بیمار ہونے کا یا فوت ہونے کا تو پھر ضبط ولادت کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کی بات پوچھی تھی عزل بھی عربی زبان کا ایک استعارے کا لفظ ہے مقصد یہ کہ بچہ پیدا نہیں کرتے بیوی بیمار ہے یا ایسی آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ یاد رکھو جس روح نے آنا ہے وہ ضرور آئے گی اس تمہارے طریقہ کار سے کچھ ہوگا نہیں مقصد کیا ہے اس اس جملے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں فرمانے کا کہ آپ نے پسند نہیں کیا یہ بات پسند نہیں کی کہ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی روح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ یہ بھی نظام ہمارا درست رہے اور آخرت کا جو ایک بڑا وسیع لازوال نہ ختم ہونے والا جہان ہے وہ نظام بھی صحیح رہے تو فرمایا کہ عورت کے ساتھ جائے اس نیت کے ساتھ جائے کہ اللہ پاک مجھے نیک اولاد عطا فرمائے جو میرے لیے بھی ملک و ملت کے لیے اسلام کے لیے مفید اولاد ہو اور دعا پڑھ کے جائے اللہ شیطان و جنب نامین ہو تو فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس دعا کے ساتھ تو وہ خیر ہی خیر ہوگا اس کے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہوگا کہ وہ بچہ کل نافرمان ہو اور اس طرح کی ترتیب میں ہو تو جہاں شریعت گج دی ہے وہ میں نے مفتی صاحب کا رسالہ آپ کو بتایا قرآن مجید نے یہاں بیوی کی بات کی استواجی نسبت اور تعلق کی بات کی شادی کی بات کی ہم بستر ہونے کی بات کی اس طرح آگے کیا فرمایا وقت سے قوم کہیں شادیوں میں ہی مگن نہ ہو جانا انہی ریل و پیل کے چکروں میں نہ پڑ جانا قطب انفوشے قوم کچھ اور جہان بھی ہے اس کے لیے بھی امال تیار کر کر کے بھیجتے رہنا کہیں اسی مصروفیت میں ہی نہ لگ جانا کہ آپ یہ بچہ ہو گیا فلان آپ یہ بیوی کا مسئلہ یہ فلان یہ ایک ضرورت ہے کہ اس کے تحت شریعت نے ایک یہ اس دیوانی سکون عطا کیا اجازت دی ہے لیکن اصل کوئی اور ہدف ہے اعلی ایمان کا اور وہ قدم لے اپنے نفع کی خاطر عالم آخرت کے لیے کچھ فائدے کے امال بھیج دو وہاں بھی فائدہ ہوگا تو وہاں بھی تو شادی کرنے کی ضرورت